فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور اس پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے نشاندار تھے آپ کے رب کی طرف سے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے سامعین بنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قوم لوت پر اللہ تعالیٰ کا عذاب سورج کے نکلنے کے وقت اللہ کا عذاب ان پر آ گیا ان کی بستی صدوم نامی تہوبالا ہو گئی عذاب نے اوپر تلے سے ڈھانک لیا آسمان سے پتھر پکی مٹی کے ان پر برسنے لگے جو سخت اور وزنی اور بہت بڑے بڑے تھے صحیح بخاری شریف میں سجین سجیل دونوں ایک ہی ہیں ممدود سے مراد پے بپے تہ بتہ ایک کے بعد ایک کے ہیں ان پتھروں پر قدرتی طور پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جس کے نام کا پتھر تھا اسی پر گرتا تھا وہ مثل توخ کے تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے یہ ان شہریوں پر بھی برسے اور یہاں کے جو لوگ اور گاؤں گوٹ میں تھے ان پر بھی وہیں گرے ان میں سے جو جہاں تھا وہیں پتھر سے ہلاک کیا گیا کوئی کھڑا ہوا کسی جگہ کسی سے باتیں کر رہا ہے وہیں پتھر آسمان سے آیا اور اسے ہلاک کر گیا غرض ان میں سے ایک بھی نہ بچا مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کو جمع کر کے ان کے مکانات اور مویشیوں سمیت اونچا اٹھا لیا یہاں تک کہ ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سن لی آپ اپنے داہنے پر کے کنارے پر ان کی بستی کو اٹھائے ہوئے تھے پھر انہیں زمین پر الٹ دیا ایک کو دوسرے سے ٹکرا دیا اور سب ایک ساتھ غارت ہو گئے اکے دکے جو رہ گئے تھے ان کے بھیجے آسمانی پتھروں نے پھوڑ دیے اور محض بے نام و نشان کر دیے گئے مذکور ہے کہ ان کی چار بستیاں تھیں ہر بستی میں ایک لاکھ آدمیوں کی آبادی تھی ایک روایت میں ہے تین بستیاں تھیں بڑی بستی کا نام صدوم تھا یہاں کبھی کبھی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی آ کر واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں کچھ ان سے دور نہ تھیں سُرن ابی داؤز نیر ترمیزی اور ابن ماجہ وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی کو اگر تم لواتت کرتا ہوا پاؤ تو اوپر والے نیچے والے دونوں کو قتل کر دو لواطت کا عمل آدمی کا اپنی شرمگاہ کو دوسرے آدمی کے پاخانے کی جگہ پر داخل کرنے کا نام ہے یہ حرام ہے یہ بدفعلی ہے اسی گندے عمل میں لوت علیہ السلام کی قوم والے مبتلا تھے جس کا یہ نبوی حکم آپ نے سماعت کر لیا کہ جو کسی آدمی کے ساتھ لواتت کرتا ہے تو لواتت کے عمل کرنے والے اور جس کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے دونوں کو قتل کر دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ مسلمانوں کو ہدایت کرے کہ وہ ان قوانین کی پاسداری اور ان کی تائید کرنے سے اللہ کی پناہ مانگے جو اللہ کے نازل کردہ احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے سراسر خلاف اور معارض ہے